اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رہوں والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اہل ایمان سے خطاب فرمایا جو اہل ایمان کے لیے اعزاز بھی ہے اور اہل ایمان کو ایمان کے تقاضوں سے آگاہ کرنا کی صورت بھی ہے کہ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بے اکرامی یہ ایمان سے خارج کر دیتی اس لیے اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے فرمایا کہ دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سنیں اگر ضرورت محسوس ہو تو رائنا کی وجہ ان دلنا کا لفظ استعمال کریں اگر کوئی بات سمجھنے سے رہ جائے تو رائنا کی وجہ ان کے لفظ استعمال فرمائیں اور فرمایا کہ یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیوں پڑے پہلے ہی بات کو توجہ سے سن تو یہاں بس ماؤ اور تم سن لو ایک مانی تو اس کا ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ توجہ سے سنو تاکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے دوسری بات جو اس کے اندر بیان کی گئی وہ یہ کہ ہم جو بات تم سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بھی ادبی نہ ہو اس بات کو توجہ سے سنو بے خیالی میں بھی حضرت کی بے ادبی نہ ہونے پائے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ولیل کافی عذاب العلیم فرمایا کہ اس میں دو باتیں بیان فرمائیں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ جو نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرے گا ایمان باقی نہیں رہے گا اور اللہ نے یہاں یہ بات نہیں فرمائی کہ اس نے کفر کیا نہیں کہ جس نے بے ادبی کی اس نے کفر کیا نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے ہمیشہ کے لیے ایمان سے نکل گیا پھر ہمیں کہ ایسا کافر ہے کہ جس کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ یہود نبی علیہ السلاط اسلام کے لیے کلف بے ادبی کے معنی میں استعمال کرتے تھے اور اندر ہی اندر خوش ہوتے تھے تو اس کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ ایک تو عذاب ہوگا ہی ہوگا دوسرا یہ کہ اندر کی راحت یہ اندر کی اذیت میں تبدیل ہوگی پھر یہ <clears throat> اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی کفار کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ وہ کام جو تم صحیح سمجھتے ہو جائز سمجھتے ہو لیکن وہ جائز کام اگر کسی وجہ سے مشکوک کیفیت اختیار کر لے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے ہاں ایک بات ہے کہ مگر شرط یہ ہے کہ وہ دین کا کوئی بنیادی کام نہ ہو کوئی شریعت کی بنیادی ذمہ داری نہ ہو اس کو تو نہیں چھوڑا جائے گا لیکن اگر ایسا کام ہے جو جائز ہے لیکن اس جائز کام کے کرنے میں قباہتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کے دیکھو کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کے بے ادب نہیں بلکہ یہ تو تمہیں بھی غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے والے اور ان کا یہ اقدام اس وجہ سے ہے کہ انہیں حسد ہے کہ تمہیں قرآن مجید کی عظیم نعمت کیوں عطا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان کیوں لائے انہیں اس بات پر حسد ہے فرمایا کہ وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ نبوت اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے اپنی نبوت کے ساتھ خاص کر دے اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہے کہ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ایک امی کو تمام انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کا معلم بنا دیا ایک امی کو تمام انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کا امام بنا دیا ایک امی کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے فضیلت عطا فرماتی اور فرمایا کہ جب فضیلت والے سے تعلق قائم کرو گے تمہیں بھی فضیلت نصیب ہوگی اور یہی بات اس سے پہلے فرمائی کہ اے بنی اسرائیل کہ تمہارا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رہا اور اس فضیلت کو اگر تم برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ تیسری بات یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مخالفین ایک شوشہ یہ چھوڑ دیتے تھے دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے آپ مانتے ہیں جی مانتے ہیں قرآن مجید آپ کہتے ہو کہ یہ ناسخ ہے تورات منسوخ ہے جب نسبت ایک سے ہے پھر وہ منسوخ کیسے ہو گئے تو لہذا منسوخ ہونا کسی چیز کا اس بات کی دلیل ہے کہ جو منسوخ کرنے والا ہے اس نے غلطی کی پہلے یا تو یہ ہے کہ پہلی والی بات غلط ہے دوسری صحیح ہے یا یہ ہے کہ پہلی صحیح تھی دوسری غلط ہے تو یہ تبدیلی جو ہوئی ہے یہ صرف اس میں تبدیلی نہیں بلکہ یہ تبدیلی تمہارے اپنے احکامات کے اندر بھی ہے تو جب تمہارے ہاں یہ تبدیلی موجود ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تورات اور قرآن تو علیحدہ علیحدہ کتاب ہے قرآن تو ایک ہی کتاب ہے تو قرآن مجید کے اندر یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں تو امی ہونے کی حیثیت سے وہ ایک حکم نافذ فرما دیتے ہیں پھر ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی تو حکمت کو تبدیل کر دیتے ہیں اگر یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے نہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا تبدیلی کی ضرورت نہیں اب یہ شوشا چھوڑ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی سے پاک ہے جب اللہ غلطی سے پاک ہے تو پھر اس تبدیلی کی کیا ضرورت ہے یہ اعتراض کیا اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی اور اس سے پہلے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ بس کہ نبی علیہ السلام کی بات توجہ سے سنو حضرت نے جو کچھ فرمایا وہ کہاں ہے الفاظ کے جس ذخیرے میں ہے اس کو حدیث کہتے ہیں تو یہاں آگے ولیل کافرین فرما کے یہ اشارہ فرما دیا کہ منکر حدیث بھی اللہ کے نزدیک کافر ہے منکر کتاب منکر قرآن بھی کافر ہے اور منکر حدیث بھی کافر ہے اب منکر قرآن کہ منکر قرآن جو انکار کر رہا ہے قرآن کا وہ کون ہے وہ بھی منکر ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا اور وہ بھی منکر ہے قرآن مجید کا جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتا کہ قرآن میں تغیر و تبدل مانتا ہے وہ بھی قرآن کی منکرین میں ہے اور جو شخص حدیث کا وجود نہیں مانتا وہ بھی قرآن کا انکار کر رہا ہے اور وہ بھی منکرین حدیث جو ہے وہ بھی کافر کافرین میں سے کفار میں سے ہے یا جو حدیث کو حجت نہیں مانتا ابھی سلسلے میں یہ ہے کہ جب آپ حدیث کو حجت مانتے ہیں تو بہت سے احکامات ہیں جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ کو شمار بھی تو کفار میں ہونا چاہیے کہ نہیں میرے محترم حدیث پاک کے حدیث پاک کے وجود کا انکار کفر ہے حدیث پاک دو قسم کی ایک وہ حدیث ہے جو خبر تواتر ہے کہ اتنے آدمیوں نے اس کو روایت کیا ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں دوسری حدیث وہ ہے جو خبر واحد ہے کہ اتنے آدمیوں نے اس کے روایت کیا ہے کہ غلطی کا امکان ہو سکتا ہے تو حدیث کے بارے میں دو باتوں کی تحقیق کریں گے یہ قرآن کا حکم ہے قرآن مجید کے بارے میں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى نبی علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا وہ دو قسم کا ہے قرآن مجید کے اندر بھی جو باتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں اور نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی دو قسم کا ایک قسم ہے بینات کی بینات یہ جمع ہے واحد ہے بینات واضح بات جس کے مفہوم کے اندر کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ایک ہی مفہوم ہے اور واضح ہے بات جیسے کہ سورج واضح ہے ستارے واضح ہیں آسمان واضح ہے زمین واضح ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جس کو خدا کہتے ہیں خدا وہ ہے کہ جس کے اندر وضاحت کی ضرورت ہے تو اللہ تبار و نے فرمایا کہ وہ بات جس کی وضاحت کی ضرورت ہے اس کی پہلے تحقیق ہونی چاہیے تبجن کرنا ضروری ہے اب تبجن میں دو باتیں ایک بات یہ ہے کہ نسبت جو ہے وہ ثابت ہونی چاہیے قرآن مجید کی نسبت اللہ سے ہے تو یہ تو واضح ہے اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں تبین وضاحت کی ضرورت نہیں لیکن قرآن مجید کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہاں وضاحت کی ضرورت ہے باقی تھا تم نماز قائم کرو اب یہاں وضاحت کی ضرورت ہے کہ کیسے قائم کریں نماز کا طریقہ کار کیا ہو کن اوقات میں نماز پڑھی جائے اور نماز کس انداز سے پڑھی جائے نماز میں کیا کیا پڑھا جائے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے واقعی الصلاح تھا تم نماز قائم کرو اس میں اس کی ضرورت تو نہیں کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جب قرآن میں ہے تو اللہ کی طرف سے ہے تو یہاں طبیوں نے ثبوت کی ضرورت نہیں تبین مفہوم کی ضرورت ہے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے وات الزکات زکات زکوٰۃ ادا کرو اب اس میں تبین کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں اب اللہ نے خود آگے فرما دیا عطی الرسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل حکم کرو نبی السلام کے حکم کی تعمیل کرو حضرت سے رجوع کرو کہ حضرت آپ ہمیں سمجھا دیں کہ ہم کیسے نماز پڑھیں لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ تم پہ رحمتوں کی بارش ہو یہاں طریقہ بتا جائے تو ایک ہے توجن ثبوت کہ واقعی یہ ثابت بھی ہے کہ ثابت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ توجن مفہوم کہ اس کا مفہوم کیا ہے تو قرآن مجید کے اندر توجن ثبوت کی ضرورت نہیں قرآن مجید قطعی اللہ کی طرف سے ہے قرآن مجید میں توجہ مفہوم کی ضرورت ہے جہاں جہاں حکم بیان ہوا ہے تو اس کی تحقیق ہوگی کہ اس پر عمل کس طریقے سے کیا جائے گا اب اس میں توجن کی ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے اگر قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے تو اس پہ اس کو اختیار کیا جائے گا اگر قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود نہیں تو اللہ تعالی نے تین ذمہ داریاں لی ہیں قرآن مجید کے بارے میں ان جمع ہو و قرآن دو ذمہ داریاں اس کے اندر ایک ذمہ داری یہ فرمایا کہ اس کے کلمات کو محفوظ بھی میں رکھوں گا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں محفوظ رکھوں گا تو دو ذمہ داریاں اللہ نے یہ لی ایک ہے کہ قرآن مجید کے کلمات کے اندر تغیر و تبدل کسی کے بس کی بات نہیں کہ ذمہ داری کون لے رہا ہے اللہ لے رہا ہے اور اس کا پڑھنے کا جو صحیح انداز ہے وہ بھی محفوظ ہے اور تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے تیسری ذمہ داری جو اللہ تعالی نے لی ثم ان علینا بیانہ کہ اس کی وضاحت کی ذمہ داری اللہ نے لی اب یہ وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے کی یہ بھی قرآن بتا رہا ہے لتوبئی جین علی کیا نبی علیہ السعت وسلم لوگوں کے لیے آپ وضاحت فرما دیں تو نبی علیہ السلام نے جو وضاحت فرمائی وہ کس کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے اور حضرت نے جو وضاحت فرمائی وہ الفاظ کے کون سے ذخیرے میں ہیں وہ حدیث پاک کے اندر ہے اب حدیث کے اندر جو تو ہوگا بنیادی طور پر تین باتوں کا توجن ہوگا قرآن مجید میں صرف ایک چیز کا تبین ہوگا وہ ہے وضاحت کا حدیث پاک میں تین باتوں کا تبین ہوگا سب سے پہلی بات نسبت کہ یہ نبی علیہ السلاط والسلام سے یہ بات ثابت بھی ہے یہ ثابت نہیں اور یہ ہے سند کی بحث کہ جس محدث نے نبی علیہ السلام کی روایت کی ہے کوئی بات بیان کی ہے اس نے بتایا کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی اس نے فلاں سے سنی اس نے فلاں سے سنی اس نے فلاں سے سنی تو ایسے جاتے ہیں نبی علیہ السلام السلام تک یہ ہے صنعت اب صنعت میں بحث ہوگی کہ جو افراد جن کا ذکر کیا گیا ہے کیا یہ افراد موجود بھی تھے کہ نہیں تھے یہ افراد ایک دوسرے سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ افراد موتبر بھی ہیں یا موتبر نہیں ہیں کہ عملی زندگی میں جھوٹ بولتے تھے یا عملی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے تھے پھر اس بات کا لحاظ کہ ان کا حافظہ بھی صحیح ہے کہ حافظہ بھی صحیح نہیں موتبر تو ہیں سچ تو بولتے ہیں لیکن ممکن ہے کی کمزوری کی وجہ سے بات نہ صحیح کر سکے ہوں تو انہوں نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا تو یہ ساری باتیں تبجن ہے یہ سند کی بحث ہے اس کے بعد دوسرا توجن کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے پہلا تو یہ محدثین فرمائیں گے دوسرا توجن کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس سے مقصود کیا ہے اس پہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ تو فوقا فرمائیں گے اس کے بعد تیسرا توجن کہ جہاں حدیث کے اندر بظاہر ٹکراؤ پایا جاتا ہے تو وہاں تبین ہوگا کہ اس ٹکراؤ کا حل کیا ہے اور ٹکراؤ کے حل میں پہلی بات یہ کہ یہ منسوخ ہے یہ ناسخ ہے دوسری بات کہ ان کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ مفہوم کا فرق ہے اور مفہوم کا فرق سمجھنے کی وجہ سے ہے اگر یہ سمجھ درست کر لی جائے تو اس کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے اس کو تطبیق کہتے ہیں تطبیق تے توے بے یہ قوف تطبیق اس کے اندر آپس میں مطابقت پائی جاتی کے بعد اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ناسخ منسوخ کا معاملہ ہے اس کے اندر مطابقت پائی جاتی تیسری بات یہ کہ اگر مطابقت بھی میں نہیں پائی جاتی ناسک منسوخ بھی نہیں پھر اس کے اندر ترجیح کا معاملہ ہوگا کہ اس کے اندر کون سی صورت ہے جس کو ترجیح دی جائے گی ضابطے اور اصولوں کے لحاظ سے مثال میں عرض کر دیتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کہ اگر امام کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے یا ان کو بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو زخمی ہیں وہ تو مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہیں اور جو زخمی نہیں ہیں وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ امام کی اتباع لازم ہے اگر امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو مقتدی بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا ہے تو مقتدی بھی اس کی اتباع کی وجہ سے بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے نماز پڑھیں گے پھر ہم حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ ہم پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ دو حدیثوں کے اندر ٹکراؤ ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے مقتدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوسری حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ حدیثوں کے اندر ٹکراؤ ہے کہ کون سی صورت اختیار کریں کہ امام مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہے تو ہم پیچھے بیٹھ کے نماز ادا کریں یا کھڑے ہو کے نماز ادا کریں یہ ٹکراؤ پایا جاتا ہے دو حدیثیں ٹکراؤ پایا جاتا ہے بس میرے محترم ان کا دیکھ لیں کہ پہلے کا عمل کون سا ہے بعد کا عمل کون سا ہے ٹکراؤ خاتم ہو گیا معلوم ہوا کہ امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے مقتدی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ واقعہ تین ہجری کا ہے غزب عہد کا امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ واقعہ گیارہ ہجری کا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے قریب کا تو بعد والا عمل کون سا ہے گیارہ ہجری کا تو معلوم ہوا کہ پہلا عمل منسوخ ہے بعد والے عمل کو اختیار کیا جائے گا پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اصول کیسے نکالتے فرمایا کہ امام کی اتباع اب اس سے کئی اصول بنے ہیں امام کی اتباع واجب ہے امام کی اتباع واجب ہے اور نماز کے اندر قیام فرض ہے اب یہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے کس کا فرض کا واجب کا ترجیح کس کو دی جائے گی فرض کو ترجیح دی جائے گی ایک ضابطہ نکالا اللہ نے ان کا ذہن ذہن رسا بنایا تھا اور اللہ نے ان کو بصیرہ فروئی نتیجہ نکالا کہ نماز کے اس وقت احکامات ابھی آ رہے تھے شروع کے اندر اب یہ آخر میں جب دبی السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے اللہ نے اسے پہلے فرما دیا الم اکملت لکم دینکم دین اکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا احکامات جتنے آنے تھے آ چکے اب جب احکامات آ چکے تو اس سے ضابطہ نکالا کہ نماز کے اندر قیام فرض ہے اور امام کی اتباع یہ واجب ہے واجب اور فرض میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو کس کو ترجیح دی جائے گی فرض کو ترجیح دی جائے گی اس سے اس مسئلے سے ایک اصول نکال دیا اب اگر واجب کا واجب سے ٹکرا ہو امام کی اتباع واجب ہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں امام نے تشاہد مکمل کر لی اللہ اکبر کہتے وہ کھڑا ہو گیا تیسی رکعت کے لیے آپ نے ابھی تشاہد کو مکمل نہیں کیا تشاہد ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے کہ امام کی اتباع واجب ہے کہ فوراً کھڑا ہونا واجب ہے اور تشاہد کا پڑھنا بھی واجب ہے اب واجب کا واجب سے ٹکراؤ ہو گیا اب کیا کیا جائے تو اللہ خیر سے فرمایا کہ تشاہد کا پڑھنا یہ اندر کا واجب ہے اس کے اپنی انفرادیت میں واجب ہے اور امام کی اتباع یہ بیرونی واجب ہے پہلے گھر مکمل کریں گے پھر باہر کی طرف توجہ کریں گے اپنا تشاہد کا پڑھنا مکمل کریں گے پھر امام کی اتباع کریں گے پھر کھڑے ہوں گے پھر اس کے ساتھ کہ اگر امام کی اتباع ہے اور سنت کا ٹکراؤ ہے آپ رکو کی حالت میں ہیں آپ نے سبحان رب العظیم ایک دفعہ پڑھا ہے دو دفعہ پڑھا ہے کم از کم تین دفعہ پڑھنا چاہیے امام نے سر اٹھا لیا اب ہم کیا کریں سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے امام کی اتباع واجب ہے تو یہاں واجب اور سنت کا ٹکراؤ ہو گیا واجب کو ترجیح ہوگی لہٰذا آپ اسی اس تصویر کو چھوڑ دیں گے اور امام کی اتباع میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ضابطہ معلوم ہوا تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سا عمل پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے بعد والا عمل ناسخ ہوگا پہلے والا عمل منسوخ ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نماز جنازہ کے اندر بعض لوگ چار تکبیریں کہہ رہے ہیں بعض پانچ کہہ رہے ہیں بعض چھ کہہ رہے ہیں بعض سات کہہ رہے ہیں حضرت نے حضرات صحابہ کرام رحم کو مسجد نبی میں جمع فرمایا فرمایا کہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام والسلام نے بعض جنازوں میں چار بھی فرمائی ہیں تقبیریں پانچ بھی چھ بھی سات بھی اب یہ جو تقبیریں ہیں ان کا اختلاف ختم ہونا چاہیے وہ حضرات کھڑے ہوں کہ جنہوں نے نبی علیہ کی امامت میں آخری نماز جنازہ پڑھی ہے جس نے جس کی نماز جنازہ آخری پڑھی ہے وہ بتایا کہ حضرت کی تقبیریں کتنی تھیں تو حضرات کھڑے ہوئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو حضرت نے آخری وقت میں نماز جنازہ پڑھائی ہے جتنی بھی جتنے بھی جنازے کی جنازوں کی نماز پڑھائی سب میں حضرت نے چار تکبیریں فرمائی اسامہ رضی اللہ عنہ نجاشی کی غائبانہ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی اس میں بھی چار تکبیریں فرمائی تو حضرات کھڑے ہوئے کہا کہ میں نے حضرت کے پیچھے فلاں کی نماز جنازہ پڑھی تھی اور حضرت نے چار تکبیریں پڑھی تو دیکھا کہ حضرت کے آخری دور کا عمل چار تکبیروں کا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں کہ پہلی تکبیریں منسوخ اب نماز جنازہ کے اندر چار تکبیریں ہوں تو نماز جنازہ کے اندر چار تکبیریں چلیں دور حاضر کے اندر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ایک مقام پہ ایک صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا نماز جنازہ پڑھائی اس نے اور اس نے اس میں پانچ تکبیریں کہا کہ جی حدیث کے اندر پانچ تکبیریں موجود ہیں تو جہاں براہ راست عمل کرنے کی کوشش کریں گے صحابہ ہم سے ہٹ کر سوائے بھٹکنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب عمر رضی اللہ عنہ نے چار تکبیروں کا اہتمام معلوم کی حضرت نے اپنی رائے نہیں فرمائی نبی علیہ السلام کا فعل مبارک معلوم کیا کہ حضرت کا آخری دنوں کے اندر فعل مبارک کیا ہے نماز جنازہ کے تکبیروں کے بارے میں چار ہوں حضرت نے حکم جاری فرمایا کس نے قبول کیا صحابہ کرام نے قبول فرمایا کوئی اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہوا تو اس پہ اجماع ہو گیا اور اجماع کو چھوڑنا قرآن کہہ رہا ہے کہ انجام اس کا جہنم ہے اور اس میں چاروں ائمہ کرام متفق ہیں اور سب کے سب اس بات کے قائل ہیں نماز جنازہ میں تکبیریں چار ہیں تو پہلا عمل اور بعد کا عمل اس سے ناسخ اور منسوخ علم ہو گیا دوسری چیز ہے تطبیق مطابقت اعتراضات کیے گئے لیکن اس کے اندر مطابقت اعتراض یہ ہے کہ نبی علیہ ساد و السلام نے حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ ظہر کی نماز پہلی نماز ظہر کی نماز ہے جو نبی علیہ والسلام نے بیت اللہ کی طرف ادا فرمائی کہ دو رکعتیں پہلی بیت المقدس کی رخ ادا کی اور دو رکعت بعد والی بیت اللہ کی رخ ادا کی ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی والسلام نے پہلی نماز جو ادا فرمائی ہے بیت اللہ کی طرف وہ اصل کی نماز ہے اب دیکھیں حدیث کے اندر ٹکراؤ ہے ٹکراؤ نہیں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو نماز ظہر کی ادا کی ہے کہ بیت اللہ کی طرف وہ مست زو قبلتین کے اندر ادا کی حضرت برا بن مارو رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے وہاں نماز ظہر کا وقت ہوا حضرت نے ظہر کی نماز پڑھی دو رکد حضرت نے بیت المقدس کی سمت ادا کی اس کے بعد وہ اسلام سامنے ظاہر ہوئے فرمایا کہ حضرت قبلے کا حکم تبدیل ہو گیا اب قبلہ جو ہے بیت المقدس کی وجہ بیت اللہ ہے تو نبی علیہ السلام نے دوسری دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف ادا کی ظہر کے وقت میں حضرت مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے تو مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی گئی وہ بیت المقدس کے رخ نماز پڑھی حضرت جب تشریف لائے تو عصر سے پہلے تو عصر کی نماز ادا فرمائی بیت مسجد نبوی میں تو حضرت نے وہ نماز ادا کی بیت اللہ کی طرف بیت المقدس کی تو جو لوگ موجود نہیں تھے زہر کی نماز میں حضرت کے ساتھ انہوں نے روایت کی اس بات کو روایت کیا کہ حضرت نے عصر کی نماز یہ پہلی نماز ہے جو حضرت نے ادا فرمائی ہے بیت اللہ کی طرف تو لہٰذا جو زہر والے ہیں وہ تھے جو حضرت کے ساتھ کی الطعین مسجد میں موجود تھے تو ٹکراؤ نہیں تو انہوں نے اپنی بات بیان کی انہوں نے اپنی بات بیان کی اور یہ بات یہی ہے کہ مسجد نبوی میں جو پہلی نماز ادا ہوئی ہے بیت اللہ کی طرف وہ اصل کی نماز ہے لہذا ٹکراؤ نہیں دوسری بات کی دوسری بات یہ ہے کہ جس صاحب نے یہ بات بیان کی کہ پہلی نماز جو پڑھی گئی بیت اللہ کے عصر کی نماز ہے اس لحاظ سے بھی غلط نہیں اس کے اندر مطابقت موجود ہے تعویل کی جا سکتی ہے کیا کہ ظہر کی نماز پوری بیت اللہ کی طرف نہیں پڑھی گئی دو رکعتیں بیت المقدس کے رخ پڑی گئیں دو رکعتیں بیت اللہ کے رخ پڑی گئیں تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی نماز مکمل بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی ہے وہ عصر کی نماز ہے اب اس کے اندر تعویل کی گنجائش موجود ہے اس لیے ٹکراؤ اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر یہ ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ صورتیں مروی ہوں اور اس میں تعویل بھی نہ ہو سکے مطابقت بھی نہ ہو سکے پہلے بات کا معاملہ بھی معلوم نہ ہو سکے تو اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر پھر ترجیح ہے کہ مختلف اصولوں کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی عمل کو تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ حدیث کے بارے میں تین باتوں میں توجہ ضروری ہے سند کے معاملے میں کہ نسبت صحیح ہے کہ نسبت صحیح نہیں مفہوم کے معاملے میں اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹکراؤ کے معاملے میں کہ بظاہر ٹکراؤ پایا جاتا ہے تو اس کا حل تو یہ تین تبین ضروری ہیں پہلا تبین محدثین کریں گے دوسرا اور تیسرا تبین فوک کریں گے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے تو ہمار کے حدیث پاک حجت ہے یہاں سے بات معلوم ہوئی اور یہ بات میں نے گزارش کی ہے کہ تبین کے بعد اس پہ عمل کو اختیار فرمائیں گے پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتنہ وحدت ادیان کا رد فرمایا کہ نبی علیہ والسلام کی بات کا نہ سننا یہ ایمان سے خارج ہونا ہے جب یہ ایمان سے خارج ہونا ہے تو پھر نبی علیہ السلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان نہ لانا تو اس کے ایمان سے خارج ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے تو منکرین حدیث اور فتنہ وحدت ادیان ان دونوں کا کفر ہونا اس آیت سے واضح ہو رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حسد کا ذکر فرمایا کیا ایمان والو یہ تم سے حسد کرتے اور ان کے حسد سے اپنے آپ کو بچا تیسری بات میز کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ منسوخ کیوں ہیں تو ما نن سخ آیتن تو اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ما نن سخ ماں کے کئی معنی ہیں قرآن مجید کے اندر ماں کے ایک معنی نہیں کے ہیں ماں کے ایک معنی جو کے ہیں جو چیز جو کچھ اور ماں کے ایک معنی جو ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں وہ شرط کے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہے اور یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ اس میں آپ دیکھیں کہ نن ساخو ہے اصل میں یہاں ماں نن ساخ ہے نن ساخو یہ فیل مزارے ہے اگر ماں کے بعد فعل مزارے جزم کی حالت میں آ جائے یعنی اس کے آخری حرف جو ہے وہ جزم کی حالت میں ہو تو یہ ماں شرطیہ ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ماں سوال والا ہوگا استفامیہ اس کو کہتے ہیں ایک ماہ استفامیہ سوال کے لیے ایک ماہ نافیہ نفی کے لیے کہ یہ کام نہیں ہوا ایک ماہ موصولہ یا بتانے کے لیے کہ یہ چیز یا وہ چیز اور یہاں چوتھے معنی میں استعمال ہوا ہے ماں تو ہمارا کہ ماں ننسخ اگر کوئی ایسی چیز ہے ننسخ جس کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں من آیت آیت میں سے اول سیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو بھلوا دیتے ہیں اس کو ناتی بخیر منہا ہم لاتے ہیں بہتر اس سے او مصریحا یا اس کے برابر فرمایا کہ اگر ہم کسی چیز کو کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں اور یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں بنیادی طور پہ نبی علیہ صلاحت اسلام نے جو کچھ فرمایا یا قرآن مجید کے اندر جو کچھ ہے وہ بنیادی طور پر دو قسم کا ہے خبر ہے حکم ہے خبر ہے کہ ایک بات بیان کی گئی ہے واقعہ ہے جو بیان کیا گیا ہے یا وہ صورت ہے جو آگے پیش آنے والی ہے قیامت ہے جہنم ہے جنت ہے یہ خبر ہے نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو یہ حکم ہے یہ بات ذہن نشین رہے کہ خبر میں منسوخ نہیں کی خبر منسوخ نہیں ہوتی حکم منسوخ ہوتا ہے جو باتیں خبر والی ہیں وہ منسوخ نہیں پہلے واقعات جو بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر وہاں کہیں منسوخ نہیں کہ یہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا پھر اللہ فرمایا یہ واقعہ یوں نہیں ہوا یہ واقعہ یوں ہوا تو یہ خبر کے اندر نسخ نہیں تو اس کے معنی ہے کہ اللہ غلطی سے پاک ہے منسوخ کہاں ہے نسخ کہاں ہے حکم کے اندر ہے اب ایک حکم اللہ نے دیا پھر اللہ نے اس پہلے حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم فرمایا اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کیا ہے پہلا حکم منسوخ کیا ہے دوسرا حکم نافذ فرمایا تو منسوخ کرنے کی بنیادی طور پر تین وجوہات ہوتی تین وجوہات ہیں تین صورت ایک صورت یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا لا علمی کی وجہ سے ایک آرڈر جاری کر دیا جب حکم جاری کر دیا بعد میں پتہ چلا کہ ہو یہاں تو مناسب نہیں تھا حکم یہ تو غلطی ہو گئی دوسری وجہ اس وقت حالات ایسے ہیں اس کے لحاظ سے مناسبت سے ایک حکم جاری کر دیا آگے کا پتہ نہیں کہ حالات تبدیل ہونے جب آگے کا پتہ نہیں تو حالات تبدیل ہوئے تو احساس ہوا کہ ہو یہ تو حکم جو دیا ہے یہ تو مناسبت نہیں رکھتا تبدیلی پیدا ہوتی تیسرا جو سبب ہے منسوخ ہونے کا وہ حالات کا تغیر و تبدل کہ حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے حکم کو منسوخ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صورت سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ دوسری صورت سے بھی پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی حکم کو منسوخ فرماتے ہیں وہ تیسری وجہ سے کہ حالات کے اندر تبدیلی ہو گئی تو حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ اس وقت حکم یوں نہیں یوں ہونا چاہیے یہ حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے تو یہ علم یہ علم کی پختگی کی علامت ہے دلیل ہے نہ کہ لا علمی کی دلیل ہے جیسا کہ یہ بات کل کے دس میں گزارش کی گئی تھی کہ معالج ہے سمجھدار معالج ہے تو ایک دوائی اس نے دی دوائی دینے کے بعد پھر مریض کی حالت تبدیل ہوئی جب مریض کی حالت تبدیل ہوئی تو اگر وہ اسی دوائی کو جاری رکھے تو کامل طبیب نہیں ہوگا کامل طبیب کامل معالج ڈاکٹر حکیم وہی ہوگا کہ حالات کے اندر تبدیلی ہوئی مریض کے تو اس نے اس کے مطابق دوا تبدیل کر دی تو یہ علم کا کمال ہے علم کی نفی نہیں ڈاکٹر صاحب کا حکیم صاحب کا علم تو محدود علم ہے غلطی کا امکان موجود ہے اللہ کے علم میں غلطی کا امکان موجود ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی حالات کے لحاظ سے حکم دیتے ہیں اور فرمایا کہ یہ جو ہمارا حکم دینا ہے یہ کس انداز کا ہے مانن من آیت کیا اس کے اندر ہے کہ آیت ہم نے نازل کی حکم کی آیت موجود ہے حکم منسوخ ہو گیا آیت موجود ہے حکم منسوخ ہو گیا کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں یہ بات اشاد فرمائی کہ جب کسی کی موت قریب ہو موت کا وقت آ جائے اور اس کے پاس مال ہے تو وہ اپنے لواحقین کے لیے وصیت کرے کہ اتنا حصہ فلاں کو اتنا حصہ فلاں کو یہ آیت موجود ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حصے خود مقرر فرما دیے بعد میں یوسیکم اللہ فی اولادکم کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت خود ہی بیان فرما دی کہ والدین کو کیا ملے گا بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے کتنے حصے کے مالک بنیں گے اولاد کو کیا ہوگا بیٹے کو کیا ہوگا بیٹی کو کیا ہوگا اس کی وجہ سے آیت منسوخ نہیں حکم منسوخ ہے اور بعض صورتیں قرآن مجید کے اندر وہ ہیں کہ جس کے اندر آیت منسوخ ہے حکم باقی ہے حکم باقی ہے ایک ہے کہ آیت موجود ہے حکم منسوخ ہے اس کی میں نے مثال عرض کی دوسری صورت یہ ہے کہ آیت منسوخ ہے نونسیا اللہ نے آیت بھلوا دی آیت ختم کر دی لیکن حکم موجود ہے وہ ہے رجم کا حکم کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے اس کو سنسار کیا جائے گا پتھر مار کے ختم کیا جائے گا یہ آیت منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم جو ہے یہ باقی تو کہیں ایسا ہوگا کہ حکم باقی ہوگا آیت منسوخ کہیں ایسا ہے کہ آیت منسوخ حکم باقی حکم باقی آیت منسوخ کہیں یہ ہے کہ حکم منسوخ ہے آیت باقی ہے اور کہیں ایسا ہوگا کہ حکم اور آیت دونوں منسوخ ہو گئے تو بعض صورتوں کے اندر بعض آیتیں ایسی تھیں ہزار فرماتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ بھلا دی گئیں نبی علیہ السلام کو بھی بھلا دی گئیں ہمیں بھی بھلا دی گئیں تو ایسی صورتیں بھی موجود ہیں یہ تین صورتیں پہلی صورت کے دونوں منسوخ آیت بھی منسوخ حکم بھی منسوخ وہ کون کون سی ہیں وہ معلوم نہیں اور اس تحقیق میں جانے کی ضرورت بھی نہیں جب ان کا حکم بھی نہیں ہے اور الفاظ بھی نہیں پڑھنے تو پھر اس کے بارے میں اپنی صلاحیتیں کیوں لگائی جائیں دوسری صورت یہ ہے کہ آیت منسوخ ہے حکم موجود ہے وہ ہے اس کی مثال رجم سنسار کرنا کہ قرآن مجید کے اندر سزا موجود ہے لیکن رجم علی سزا باقی ہے آیت اس کی منسوخ ہوگی اور تیسری صورت یہ ہے کہ آیت باقی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا اس کی مثال وراثت کی مثال ہے اب یہ کہ جب حکم منسوخ ہو گیا تو آیت کیوں باقی ہے میرے محترم میرا اور آپ کا ذہن وہاں نہیں پہنچتا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اس کے اندر موجود ہے اسی طرح حدیث کے اندر ہے تو اس میں حدیث کی ایک حکمت میں عرض کر دوں تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وقوم اللہ قالطین قرآن مجید کے اندر حکم آ گیا کہ آپ اللہ کے فرم برداری کی حالت میں کھڑے ہو پہلے نماز میں بولنے کی اجازت تھی کوئی آیا اس نے پوچھا کون سی رکعت ہے کہا کہ جلدی سے دوتی ادھر رکھ دے شاہ شامل ہو جا یہ دوسری رکعت ہے بولنے کی اجازت تھی ایک آدمی آیا جماعت ہو رہی ہے اس نے آ کے کہا السلام علیکم ساتھ والے سے اس کا کھڑا ہو رہا ہے جا اس نے جواب دیا اب یہ بولنا چالنا نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے دروازے پہ دستک ہوئی نماز کی حالت میں حضرت تشریف لے گئے دروازہ کھولا پھر آ کے نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے ممبر پہ کھڑے ہوئے حضرت نے نماز شروع کی اور پھر نیچے اتر کے اسی نماز کو برقرار رکھا تو یہ اجازت تھی پہلے حرکات کی اجازت بھی تھی بولنے کی اجازت بھی تھی پھر وقوم اللہ پانی تھی اب اللہ کے لیے خاموش اور پوری طرح سے حرکات سے اپنے آپ کو بچا کے کھڑے ہو جاؤ اب یہ منسوخ ہو گیا ہو جب حکم منسوخ ہو گیا تو حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہیں کہ نبی علیہ سات والسلام نماز پڑھتے تھے اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے ہمارے ہاں تو شاعروں نے مشہور کر دیا کہ نواسے کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے تاکہ کوئی اور نتائج نکالیں نواسہ جب پیدا ہوا حضرت کا اس وقت یہ حکم آ چکا تھا کہ نماز کے اندر حرکت کی اجازت نہیں بولنے کی اجازت حضرت نے کسی نواسے کو نماز میں نہیں اٹھایا خطبے کی حالت میں اٹھایا حضرت جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں آ رہے تھے اور ایسے جھولتے ہوئے آ رہے تھے تو حضرت فوراً ممبر سے اترے آپ نے ان دونوں کو اٹھایا خطبے کے اندر ہے نماز کے اندر حضرت نہیں اٹھایا کیونکہ جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اس وقت نبی علیہ والسلام پر یہ حکم نازل ہو چکا تھا کہ نماز میں حرکات کی اجازت نہیں بول چال کی اجازت نہیں تو نماز میں نہیں ہوا امامہ رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ السلاط والسلام کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور جن کا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا ان کو نبی اسلام نماز میں اٹھا اٹھاتے تھے اٹھا کر کھڑے ہوئے رکوع فرمایا نیچے اتار دیا کوما فرما کے سجدے میں چلے گئے یہ حضرت کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتی تھی جب تک نیچے نہیں اترتی تھیں حضرت سر مبارک نہیں اٹھاتے تھے اس کے بعد جب وہ نیچے اتر گئیں پھر حضرت سجدہ سجدے سے بیٹھتے تھے جلسہ فرماتے تھے پھر جلسہ فرمایا پھر حضرت جو تھے اٹھ کھڑے ہوتے تھے پھر ان کو اٹھا لیتے تھے اب یہ حدیث کیوں بیان کیا جب یہ عمل منسوخ ہے حدیث کیوں بیان کی ہے یہ اللہ کا نظام حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدیث بخاری امام بخاری حسین اس لیے روایت کرا دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ امامہ رضی اللہ عنہ حضرت کی حقیقی نواسی ہیں اور حقیقی نواسی تبھی ہو سکتی ہیں جب زینب رضی اللہ عنہ حضرت کی حقیقی بیٹی تو لہٰذا یہ اللہ کا نظام حکمت ہے تو بہرحال اس بارے میں ہمیں اعتراضات کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے تو احکامات کی نس کی یہ کیفیت ہے تو اس بارے میں مزید باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہوں گی اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے واحد تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرت حسد حسنین شاہ صاحب کا انتقال کل ہوا ہے رات تدفین بھی ہو گئی تو آپ ایک بار سو تین بار سو اخلاص پڑھ لیں تاکہ تمام ایمان والوں کے لیے دعائیں محفوظ ہو لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلنا وادخلهم في جنات الفردوس مع صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم لا لا غفار ولا ولا غفور إلا أنت لهم رحمن رحيم إلا أنت اللّہ اللهم لا عفو ولا كريم إلا أنت اللہ عنهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واعف عنهم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت العفو الكريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين سب اللهم انصرهم وثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا و احبابنا و اقاربنا و جمیمسلم اولمسلم کما تقبل صحاب النبی صلی اللّہ وسلم اللہ منور كلو بنا بل ايمان كما نور قلوبنا كلو بہم و الف بيں نہ كلو كما اللف بين قلوبهم بيم و